دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہم سب کو مبارک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی آپ اگر سوچیں گھر بہت مبارک ہے اور وقت بھی بہت مبارک ہے اور مہینہ بھی بہت مبارک ہے اور سارے کے سارے روزے دار بھوکے پیاسے ہیں سب بہت مبارک ہیں دعا کرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ ہم سب کو مبارک بنائے ہم اس طرح مسجد سے نکلے آئے ہیں گار آئے ہیں خدا کے دروازے پر آئے ہیں گار آئے ہیں یہ دعا کرے اور نیت کرے جب نکلے تو ایسے نکلے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے میرے پیاروں یہ وقت بہت کم ہے اور کافی لمبے چوڑے روزے ہیں ماشاء ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے یہ وقت بہت کم ہے اس تھوڑے سے وقت میں دو تین باتیں آپ کے سامنے کرنا سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے کریں گے انشاءاللہ سب لوگ اپنی اپنی گردن چکا دے گردن چکا دے بہت پیار محبت کے ساتھ میرے پیاروں میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی اللہ ایک بات سن لو ذکر کرنے سے پہلے ایک بات سنو جب ہم ذکر کریں گے نا اللہ ہو اللہ ہم جب ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے فد قرونی اد آپ سب کو آیا آیت کریمہ یاد ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے فدقرونی ادقرکم جس کا آسان ترجمہ یوں کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو تو کمزور ہے بھائی ہم سب کمزور ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو تو بہت کمزور ہے تو جسم میں بھی کمزور عقل میں بھی کمزور عبادت میں بھی کمزور عمل میں بھی کمزور لیکن میرے بندے تو کمزور کمزور اپنی طاقت کے مطابق مجھے یاد کر لے میں اپنی قدرت کے مطابق تجھے یاد کرتا رہوں گا یعنی ہم یاد کریں گے اپنا کمزور کمزور اپنی طاقت کی حیثیت سے یاد کریں گے اللہ فرماتے میں اپنی قدرت کے مطابق یاد کروں گا اور اللہ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ہاں، اللہ پر زور دے توحید اللہ یہ توحید ہم سب کو نصیب فرمائے بہت مبارک گڑی بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا مشهود الا الله لا موجود الا الله لا اله اله اله الا الا الا الا الله الله الله الله لا لا لا وهاب لا تواب الا الله لا ماجد الا الله الله لا واحد إلا الله لا أحد إلا الله لا صمد إلا الله لا قوي إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا لطيف إلا الله لا خبير إلا الله لا حليم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے اور بالکل یقین رکھیں ہم نے اللہ اللہ کیا اللہ آسمانوں پر ہمارا نام لیتا رہے گا اور جس کا نام اللہ آسمانوں پر لے یقیناً اس کی مغفرت کے پیغام ہوں گے اللہ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں رحمت بھی آتا فرمائے اللہ مغفرت بھی آتا فرمائے اللہ جہنم سے آزادی بھی آتا فرمائے ماشاءاللہ میں نے اور آپ نے اللہ کا ذکر کیا اللہ قبول فرمائے اب درود پاک پڑھنا ہے کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں درود پاک پڑھنے کے لیے ہاتھ اوپر کریں نا ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے ہاں اتنے زیادہ تو بھوک نہیں لگی کہ ہاتھ بھی اوپر نہیں اٹھتا ہوگا ہاں بھائی سب درود پڑھیں گے نا ان بہت پیار سے درود پڑھے میرے پیارو درود پاک بہت بڑا خزانہ ساتھ میں کہو درود پاک بہت بڑا بہت بڑا خزانہ ہاں، آپ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہو گے نا انشاءاللہ کہہ دے بھائی سبحان اللہ ایک سبحان اللہ کہو گے میرے پیارو جنت میں اللہ ایک پودا لگا دے گا اور یہ تو عام بات ہے بھائی جنت میں ایک پودا لگے ہم تو رمضان کی برکت سے ایک بار سبحان اللہ کہہ دے اللہ ستر پودے لگا دے گا جنت ہاں درود پاک بہت پیاری چیز ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ کا ہو صلی اللہ ہو بہت پیاری حدیث ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا کتنی مرتبہ ایک ارے ساتھ میں بولو نا کتنی مرتبہ ایک ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبہ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ فرماتے میں دس رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا میں دس نے کیا اس کے نام اعمال میں لکھوں گا میں دس اس کے گناہوں کو معاف کروں گا اور جس نے ہمارے آقا پر درود پڑتا گیا پڑتا گیا ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا کہو سبحان اللہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا درود پڑھتا جا پڑھتا جا قیامت کے میدان میں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور اللہ کی قسم تیرا ہاتھ نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دوں گا بھائی پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ ہاں درود پاک ایک ایک بات آپ کو بتاؤں بہت قیمتی بات ہے سنا ہوگا آپ نے کہ درود پاک میں ایک اتنی بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی سوچے نا میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے قرآن کریم میں لکھا سب سے بڑی نعمت ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے بولو بولو سب سے بڑی نعمت اللہ ہم سے جس دن خدا نے کہہ دیا میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی جب اللہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا بولو اللہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار سب سے بڑی نعمت پورا مجمع بولے اللہ ہم سے بولو بولو اللہ ہم سے کھولیے قرآن میں لکھا پارا نمبر دس میں قرآن میں لکھا پارا نمبر اللہ خود فرماتے ہیں کیا فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں ساتھ میں کہو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اس سے بڑھ کر کوئی کامرانی نہیں اللہ ہم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صاحب کے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کہتا میں راضی ہو جاؤں اللہ کو کیسے راضی کرے اللہ کو کیسے راضی کرے ہمارے آقا ساسم نے بہت ساری باتیں بتائی یہ کر لے اللہ راضی ہوگا یہ کر لے اللہ راضی ہوگا یہ کر لے اللہ راضی ہوگا لیکن اخیر میں ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا اتنے پیار سے فرمایا میرے امتی مجھ پر درود پڑھ لے میرے امتی مجھ پر درود پڑھ لے اللہ راضی ہو جائے گا لیکن یہ راضی ہونا کیسا معلوم ہے آپ کو راضی ہونا یعنی خوش ہونا ارے راضی ہونا ہے یعنی نا زور سے بولو نا بھائی کا ڈرے ڈرے بیٹھے بھائی اللہ راضی ہوگا مطلب اللہ یہ دنیا کا بڑا عجیب معاملہ ہے کچھ لوگ ہم سے راضی ہوتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اب یہاں جو بیٹھے نا قاری ہاں، صاحب کا بیان بہت اچھا بیان بہت راضی ہے لیکن اگر میں بیان میں کوئی ایسی بات کہوں گا جو اس کے دل کو لگے گی تو گا مفتی صاحب سب کو بلانا لیکن آپ کے بھائی کو مت بلانا <laughs> یعنی دنیا کا دستور ہے ہاں، کوئی راضی اور کوئی ہاں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو جن کے فیور میں ہم بات بولے نا او قاری صاحب اور مفتی صاحب اور حافظ صاحب اور عالم صاحب اور آپ میرے گھر پر آنا لیکن جس دن آپ نے ان کے اپوزٹ میں کوئی بات کہی حالانکہ شریعت کے مطابق کہی آپ اس کو السلام علیکم جیسا جانتا ہی نہیں سلام کا جواب دینے کو بھی تیار ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے یہ پوری دنیا دنیا میں ایسا ہے کوئی راضی اور کوئی ارے آپ اتنے کا کو پریشان ہوتے ہو ہماری بیوی کو دیکھو نا کبھی ہم سے صحیح بول رہا ہوں ارے آپ تو بولو بھائی کبھی بیوی ہم سے بہت راضی ہاں؟ نہیں ہے سکھی ہے ہاں۔ تبھی تم بولتے ہو خوش نصیب ہو اندر سے معلوم نہیں خوش نصیب ہو کہ نہیں ہو ابھی آپ کی طرف اشارہ نہیں کروں گا ہمارے پیچھے وکیل بیٹھا ہے وکیل ہے ماشاء اللہ لوئر ہے اس کو تو زیادہ معلوم ہوگا ارے ہماری بیوی کبھی ہم سے بہت خوش ہوتی نہیں ہوتی ارے اتنی خوش ہوتی اتنی خوش ہوتی ہم کہیں جائیں گے نا تو فون کرتی فون پہ کہتی آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا آپ کو ڈائبٹیز ہے تو شوگر بڑی تو نہیں بڑی آپ کی طبیعت کیسی ہے ارے ہم کو ایسا لگے گا کہ اب میں گھر جاؤں گا تو گھر نہیں جاؤں گا جنت میں جاؤں گا تو کبھی کبھی بیوی بہت راضی ارے صحیح ہے کہ نہیں اور کبھی کبھی ارے گھر میں آؤ تو ایسا ہو کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے بیٹھے تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہو ہاں، اور ان کو تو رونا عورتوں کو رونا تو بہت جلدی آتا ہے ہاں، وکیل سب صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ان کو نہیں پوچھتا آپ کو پوچھنا ہوں بھائی ہاں، عورتوں کو رونا تو اتنا جلدی آتا مجھے تو ایسا لگتا اوپر کوئی ٹنکی لگی ہوئی ہے تھوڑی دیر میں رونا اور روتے روتے کیا کہے گی معلوم روتے روتے کہا کہ اللہ اللہ یہ گھر میں میں آئی ہوں پچیس سال ہو گئے ایک دن بھی میں نے کا نہیں دیکھا حالانکہ جب نکاح کر کے آئی تھی پینتیس کلو کی ابھی ستر کلو کی اٹھے تو تو تو تو بیٹھے بیٹھے کھڑی نہ ہوئے کھڑے ہو نہیں یہ دنیا کا معاملہ ہے میرے پیاروں میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں سمجھو کوئی راضی اور کوئی ارے بولو نا کوئی راضی اور کوئی ناراض کوئی راضی اور کوئی ہاں، مفتی صاحب کوئی پوچھ لو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں کبھی عورتوں کا معاملہ دوستوں کا معاملہ کبھی راضی کبھی ناراض لیکن صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کیسے راضی ہوگا تو سوال ہوتا ہے اللہ راضی ہوگا پھر اللہ بھی ناراض بھائی کوئی راضی اور کوئی اتنا لیکن ہمارے نبی کا جواب سننا اور پورا مجمع ساتھ میں کہے گا سبحان اللہ اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے کہہ دو ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں مجھ پر درود پڑھو جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کو کیسے راضی کرے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو مجھ پر درود پڑھو سننا ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو اللہ ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری پیغمبر پر درود پڑھ لے لا اسخط علیکم ابدا ہمارے نبی فرماتے اللہ نے فرمایا مجھ پر درود پڑھ لے اللہ ایسا راضی ہوگا ہاں، دنیا والے تو راضی اور ناراض لیکن اللہ کہتے میں ایسا راضی ہو جاؤں گا کہ پھر کبھی ناراض تو سب درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ ارے وقت بہت کم ہے ذرا ذرا بلند آواز سے کہو بھائی سب درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ میری زبان پر محمد میری زبان پر یہ تو اب یہاں تو بھائی کئی مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھا جب جب آنا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ ہم جمع ہوتے تو میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر صلی اللہ ہو کھانے اور یہ نیت کرو نیت کرو کہ آج اللہ راضی ہوگا ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناراض اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں درود پاک پڑھنا ہے نا میرے دوستوں نیت کرو تو لمبی چوڑی نیت کرو نا اللہ کے دربار میں چھوٹی چھوٹی نیتیں کیسے ہو ارے یہ نیت کرو بیٹھا ہوں بلیک بن میں بلیک بن کی مسجد میں بیٹھا ہوں پڑھتا ہوں یہاں یو کے کی زمین پر اور پہنچاتا ہوں مدینے کی زمین پر بھائی نیت کرو نیت میں کیا ہوتا ہاں نیت میں آدمی کچھ بھی کر سکتا اور نیت کرو پڑھتا ہوں یو کے کی زمین پر اور پہنچاتا ہوں مدینے کی زمین پر بھائی سب پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تو میری زبان پر محمد پورا مجمع ساتھ میں بولے صلی اللہ ہو کھاں شروع کریں وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَشَفِيعِنَا وَحَبِيبِنَا وَسَنَدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد حَامِيم محمد خَعِين سِين قَام محمد محمد محمد الظاهر محمد الباطن محمد المفا محمد المجتبى محمد المصطفى کہو نا بلند آواز سے صلی اللہ تھک گئے آپ لوگ تھک گئے تھکے تو نہیں نا پڑھیں گے نا لگاتار پڑھیں گے نا کہو صلی اللہ اور بلند آواز سے صلی اللہ ہو كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملاحم محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد میں دعا پڑھ رہا ہوں آپ آمین کہہ دیں اللہ قبول کر لیں ہمارا بیٹھنا اٹھنا سب قبول ہو جائے اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا کہو آمین اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا آمین یا رب العالمین ہاں میرے پیارے دوستو میں اس وقت ایک سوال ہے اس کا جواب اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ہم سب نبی سے محبت کرتے ہیں بولو نا ہاں بولو نا اسے سے چپ چپ مت بیٹھو سب نبی سے محبت کرتے ہیں یہ پہلی صف سے لے کر آخری صف تک یا جتنی ماں بہنیں ریسیور پر سنتی اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا پروردگار کی قسم سب نبی سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں نا بھائی ہاں بولو نا کرتے ہیں نا کھڑے بھائی نبی سے محبت کرتے تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں اگر نبی سے محبت نہ ہوتی تو عصر کی نماز پڑھنے کون آتا ارے نبی سے محبت نہ ہوتی تو یہ ہمارے سروں پر ٹوپی کہاں سے آتی اگر نبی سے محبت نہ ہوتی تو ہم یہ مسجد میں کہاں جمع ہوتے ارے میرے پیاروں سب نبی سے محبت کرتے اور ساتھ میں کہو کہ نبی سے محبت کرنا فرض بولو بولو نبی سے محبت کرنا نماز پڑھنا فرض ہاں دینا فرض روزہ رکھنا فرض حج کرنا فرض اللہ کی قسم جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے حج فرض ہے اللہ کی قسم قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہمارے آقا تاجدار مدینہ سے محبت کرنا بھی فرض ہے اور کرتے ہیں سب محبت کرتے ہیں لیکن معاملہ کہاں پریشان ہوتا ہے مالوں میں نبی سے سب محبت کرتے ہیں لیکن جو چیز فرض ذرا سننا جو چیز فرض ہوتی ہے نا اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی صحیح ہے ارے ہاں بولو نا جو چیز فرض ہوتی ہے اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی اب اگر آج مغرب کی نماز ہوگی بولو انشاءاللہ ہوگی کتنی رکعت ہوگی اب اگر کوئی کہے کہ روزانہ میں تین رکعت پڑھا تھا آج چار رکعت پڑھا ہوں تو بھائی مجھے جمعہ پڑھانا ہے سمجھو مجھے انگلینڈ کی کسی مسجد میں جمعہ پڑھانا میں انگلینڈ کے امام صاحب سے کہوں کہ میں تو انڈیا سے آیا ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آیا اور آپ کہتے ہیں جمعہ کی دو رکعت پڑھاؤں اور اتنا دور سے آیا آج چار رکعت پڑھا دوں گا منظور ارے کوئی قبول کرے گا ہاں میرے کو کہیں گے کہ جس نے تم کو ٹکٹ دیے نا اس کے گھر چلے جا مغرب کی چار رکعت پڑھانے نہیں دیں گے تمہاری آواز بہت اچھی ہوگی لیکن پھر بھی مغرب کی چار رکعت پڑھانے نہیں دیں گے جمعہ کی چار رکعت پڑھانے نہیں دیں گے جمعہ کی دو تو دو ہی ہوگی اور مغرب کی تین تو تین ہوگی تو اگر کوئی کہے کہ ایسا کیوں تو اس کا جواب اللہ دیتا کہ نماز فرض ہے فرض میں بندوں کی مرضی نہیں چلتی اللہ کی مرضی چلتی ہے اب یہ ہم نے رمضان کا اتنا لمبا روزہ رکھا اٹھارہ گھنٹہ انیس گھنٹے کا روزہ رکھا اللہ سب کے روزے کو قبول فرما عید کا دن آئے گا عید کا دن آئے گا کوئی کہے گا ارے مولانا میں نے تیس دن تک روزے رکھا میرا تو جی چاہتا کہ میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں اور اگر اس نے عید کے دن روزہ رکھا ارے وہ انتیس روزے اسے جنت میں لے گئے عید کے دن روزہ رکھا اسے جہنم میں لے گیا کیوں اس کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اس میں تمہاری میری مرضی نہیں چلے گی کس کی مرضی چلے گی اللہ کی تو جو چیز فرض ہوتی ہے سنو جو چیز فرض ہوتی ہے اس میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی کس کی مرضی چلتی اللہ کی ارے ذرا سنو بخاری شریف کی روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور صحابہ کرام کا گچا گچ مجمع بیٹھا ہے اتنے میں ایک صحابی آئے ساتھ میں بولو کون آئے ایک صحابی آئے اب وہ صحابی آئے انہوں نے کونے میں جا کے دو رکعت نماز پڑھی بھائی نماز پڑھی اب ہو سکتا ہے تحیت المسجد کی پڑھی ہوگی یا تحیت الوضو کی پڑھی ہوگی یا کوئی بھی نماز پڑھی ہوگی مطلب اللہ کے رسول بیٹھے صاحب کرام کا مجمع بیٹھا ایک صحابی آئے اور انہوں نے کونے میں آ کر دو رکعت نماز پڑھی لیکن جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر سمی اللہ علیہ اللہ اکبر جلدی جلدی دو رکعت نماز اور کیوں جلدی جلدی پڑھی وہ عادت ہوگی بس وہ جلدی جلدی پڑھی اور سیدھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا السلام علیکم ہمارے نبی کو سلام کیا ہمارے علیہ صاحب نے سلام کا جواب دیا اور وہ صحابی بڑا مجمع ہے وہ صحابی بیٹھنے جا رہے اللہ کے رسول نے کیا کہا بیٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں کم کم کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو گئے کہا فصل لی جاؤ جاؤ نماز پڑھو کہا اللہ کے رسول میں پڑھ کر آیا کہا فعین قلم سلی پڑھی نہیں نماز جاؤ نماز پڑھو ہاں وہ صحابی گئے پھر جا کے کتنی رکعت پڑھی ارے بولو نا کتنی رکعت پڑھی دو اور جلدی جلدی ہاں جلدی جلدی دو رکعت پڑھی پھر آئے پھر آئے السلام علیکم ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا کم فصلی فعین قلم تو سلی ہمارے نبی نے فرمایا بیٹھنا نہیں جاؤ نماز پڑھو جاؤ کونے میں جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی کہا اللہ کے رسول پڑھا تو صحیح کہا نہیں پڑھی نماز نہیں پڑھی اب آگے بولنے کی کوئی ہمت تو نہیں ارے بتاؤ نا نبی کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت ہوگی کتنی رکعت پڑھ چکے چار چل پھر جا کے دو رکعت نماز پڑھی پھر دو رکعت نماز پڑھی جلدی جلدی پڑھ کے واپس آ گئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے فرمایا بیٹھنا نہیں بیٹھنا کم کم کھڑے ہو جاؤ فسلی فعین قلم تسلی جاؤ نماز پڑھو وہ صحابی کھڑے ہیں اللہ کے رسول اس لیے کہ کتنی رکعت ہو گئی چھ تو ایسے ہی ہو گئے بغیر تراوی کے ٹائم بھی نہیں تراوی کا تو کوئی ٹائم بھی نہیں اور چھ چھ رکعت ہو گئے وہ ایسے کھڑے اللہ کے رسول کہا پڑھو پڑھو نماز پڑھو وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا کئی فوسلی لیا رسول اللہ اللہ کے رسول میں نے نماز تو پڑھی آپ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھی تو آپ ہی بتاؤ نا میں کیسے پڑھوں اللہ کے رسول وہ آنسو ایسے پیارے تھے دیکھو اگر ہمارے نبی چاہتے نا تو کسی کو بھی کہتے حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں ذرا اٹھو ان کو نماز کا طریقہ سکھاؤ ارے عمر کو کہتے عمر اٹھو نماز کا طریقہ سکھاؤ لیکن جب وہ صحابی روئے اور رو کر کہا کئی فوسلی لیا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے پڑھنا نہیں آتا آپ بتاؤ نا میں کیسے پڑھوں ہمارے نبی خود کھڑے ہو گئے کہا میں خود طریقہ بتاتا ہوں کیسے نماز پڑھنا اور اس کے بعد ہمارے آقا آش نے جو نماز پڑھی اطمینان سے وہ کھڑے ہونا اطمینان سے رکوع کرنا اطمینان سے قوما اطمینان سے سجدہ بہت اطمینان سے ہمارے نبی نے دو رکعت نماز پڑھی اور جب نماز پڑھ لی اس کے بعد فرمایا سلو کمارا تم اسلی سلی ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اگر یہ پڑھو گے تو قبول ہوگی ورنہ اپنی مرضی سے پڑھو گے تو قبول نہیں ہوگی معلوم ہوا کہ کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے تو قبول ارے بولو نا اپنی مرضی سے نماز پڑھے تو قبول اپنی مرضی کا روزہ رکھے تو قبول نہیں اپنی مرضی کا کوئی حج کرے تو قبول فرض ہے فرض جو چیز فرض ہوتی ہے اس میں ہماری آپ کی مرضی نہیں چلتی کس کی مرضی چلتی اللہ اب ساتھ میں کہو نبی سے محبت کرنا بھی بولو نا نبی سے محبت کرنا بھی اور جیسے میں نے کہا سب نبی سے محبت کرتے یہ پورا مجمع نبی سے محبت کرتے نبی سے محبت کرنا بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے نماز فرض ہے اپنی مرضی نہ چلی اللہ کی مرضی چلی روزہ فرض ہے اپنی مرضی نہ چلی اللہ کی مرضی چلی ارے حج کرنا فرض ہے اپنی مرضی نہ چلی اللہ کی مرضی چلی اللہ کی قسم نبی سے محبت کرنا فرض ہے آپ سب محبت کرتے ہیں لیکن محبت آپ کی اور میری مرضی کی نہیں ہوگی اللہ رسول کی مرضی کی محبت ہوگی اسی لیے تو کوئی تو بات ہے نا میرے پیاروں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بہت کام کا سوال ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محبت تو سبھی کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ سے محبت ہو ارے میں تو کہتا ہوں نا میں تو قسم کھا کر کے آپ جتنے بیٹھے سب نبی سے محبت کرتے بولو کرتے کہ نہیں کرتے ہاں بولو کرتے کہ نہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کہا اللہ کے رسول آپ سے تو سبھی محبت کرتے لیکن یہ بتاؤ نا آپ کون سی محبت چاہتے ہو محبت تو سبھی کرتے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے لیکن اللہ کے رسول یہ تو بتاؤ آپ کو کون سی محبت کی ضرورت ہے ہمارے نبی نے فرمایا بخاری اور مسلم اور ترمیزی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ ہر حدیث کی کتاب میں یہ روایت ملتی کہ ہمارے نبی کو کون سی محبت چاہیے کیا فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یومن وعدکم حتی اکون احب ایلی من والده وولده والناس اجمعین ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مجھے کون سی محبت چاہیے ہمارے نبی نے فرمایا سب کی محبت پیچھے کر دے میری محبت آگے کر دے تیرا ایمان مکمل ہو گیا سب کی محبت پیچھے ابا کی محبت پیچھے اما کی محبت پیچھے بیوی کی محبت پیچھے بچوں کی محبت پیچھے سماج اور سوسائٹی کی محبت پیچھے ہمارے نبی فرماتے سب سے محبت کر لیکن سب کی محبت پیچھے کر دے میری محبت آگے کر دے تیرا ایمان مکمل ہو گیا اور علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی کہ جس نے سب کی محبت کو پیچھے نہیں کیا بلکہ نبی کی محبت کو پیچھے کر دیا ڈر ہے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا بھائی محبت سب کرتے نا لیکن وہ محبت کرو جو ہمارے نبی چاہتے وہ حضرت عمر ارے حضرت عمر تو بہت اونچے درجے کے صحابی بولو ہاں بولو تھے نا اونچے درجے کے صحابی اتنے اونچے درجے کے صحابی تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں فرمایا کہ نہیں فرمایا ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ارے بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہاں، ہمارے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی پروفٹ نہیں کوئی پیغمبر نہیں لیکن آگے ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا اگر بناتا تو اللہ میرے عمر کو نبی بناتا بولو نا کن کو حضرت عمر کا روب دب دبا تھا کہ نہیں تھا بولو نا میرے خیال سے کہا آگے والے بولتے پیچھے والے تو نہیں بولتے یہ کوئی جنازے کی نماز تھوڑی ہے کہ تھوڑے لوگ پڑھیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا ہمارا مولانا اسماعیل بھی بیٹھا ہے ماشاء اللہ آگے آئیے مولانا اسماعیل صاحب اللہ قبول فرما رہے واہ مفتی صاحب آپ نے دیکھا اس پہ بڑھاپا ہی نہیں آتا ہے اٹھارہ سال سے میں ان کو دیکھتا ہوں ہاں؟ ہاں؟ ویسا کا ویسا ہی دکھتا ابھی پرسوں میرے میں نے ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تو اس کی آواز بھی ویسی اللہ جانے کیا معاملہ ہے اور پورا میچنگ میچنگ ہی رہتا ہے ہمیشہ بھائی حضرت عمر نام کس کا میں آپ کا موڈ فریش کرنا چاہتا ہوں بہانہ ان کو بناتا ہوں یہ تو ہمارے بہت پرانے دوست ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے حضرت عمر تھے نا بولو بولو نا اللہ کے ولی تھے نا ارے بولو صحابی تھے نا حضرت عمر کا روب اور دبدبہ تھا نا ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آگے کریں مجھے اس وقت ایک بات بتانا میرے پیارو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا حضرت عمر نے فرمایا سنو سنو ہم لوگ بھی بہت ڈھونگ کرتے محبت کا بہت منہ سے بہت بولتے بہت محبت کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سچے ہے ارے سچوں کے سچے ہے حضرت عمر آئے کہا اللہ کے رسول انی انب بکا رسول اللہ اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ما تقول عمر سوچ کر بولو کیا بول رہے ہو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میں سوچ کر بول رہا ہوں میں آپ سے بہت محبت کرتا اللہ کے رسول نے پوچھا کتنی محبت کرتے ہو بتاؤ بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو حضرت عمر تو سچے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول میری جان اور میری جان کے بعد آپ کی جان ہے یعنی اپنی جان سے محبت کرتا اس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا عمر کھڑے ہو جاؤ ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا عمر کو کہا عمر جاؤ تمہارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ایمان پورا نہیں ہوا کہا نہیں ہوا جاؤ اور محنت کرو میرے دوستوں ہم ہوتے تو دوسرے دن ہی آ جاتے ہیں حضرت عمر نے اپنے دل پر محنت کی حالانکہ ہمارے نبی کے ساتھ نماز پڑھنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لیکن ڈھائی سال کے بعد حضرت عمر آئے اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہمارے نبی نے وہی کہا ان ظلم تک عمر سوچ کر بولو کیا بول رہے ہو ہاں اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کتنی محبت کرتے حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول سب کی محبت پیچھے اپنی جان سے بھی محبت نہیں کرتا کرتا ہوں تو صرف آپ کی جان سے محبت کرتا ہمارے نبی نے فرمایا عمر اگر تم سچے ہو تو جب میں جنت میں جاؤں گا تمہیں بھی ساتھ میں جنت میں لے کر چلا جاؤں گا میرے دوستو حضرت عمر نے صرف اتنا کہا میری جان پھر آپ کی جان تو کہا نہیں محبت برابر نہیں سب کی محبت اپنی محبت بھی پیچھے ڈال دے اللہ رسول کی محبت آگے کر دے تب جا کے ایمان مکمل ہوگا تو میرے دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں یوں کہوں کہ آپ محبت نہیں کرتے تو غلط ہوگا آپ سب نبی سے محبت کرتے لیکن میرے یہ سوال کا جواب دو کہ جو نبی ہم سے محبت مانگتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں ارے بھائی بولو نا جو نبی ہم بھائی محبت تو سبھی آج کسی کو بھی پوچھو نا کھڑے کا دامن بولو نا ذرا بلند آواز سے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن پکڑا نہیں نہیں چھوڑنے کی بات کرتا میرے دوستو ایک بات ہے جو نبی سے سچی محبت کرتا نا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ارے بولو بناتا کہ نہیں بناتا ایک بار کر کے تو دیکھیں کوئی نبی سے سچی محبت کر کے دیکھیں سب کی محبت کو پیچھے کر دو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگے کرو ہمارے نبی فرماتے تیرا ایمان مکمل ہو گیا ارے تجھے کلمہ مل گیا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا اور جو نبی سے محبت آپ کو معلوم حضرت عمر کی بات چل رہی تھی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے کتنے بجے ختم کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگ سن رہے ہو نا ہاں بولو نا سن لینے کوئی ٹینشن تو نہیں نا سب کے چہرے ایسے اترے اترے وہ مجھے معلوم ہے بھوک لگی پیاس لگی لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہیں گھر میں جھگڑا وگڑا کر کے تو نہیں آیا بھائی ہوتا ہے نا یہ جب بھوک پیاس لگتی ہے نا وکیل صاحب یہ جب چار بجتے نا ابھی چار بجے مجھے ایک بھائی نے کہا موبائل پہ بات کرو میں نے کہا بھائی ہاتھ جوڑا موبائل پہ بات مت کرا اب تو پیٹ میں کچھ جائے گا تبھی کچھ بات کروانا <laughs> لیکن یہ ہمارے بھائی نے کہا کہ بیان کرنا ہوگا ہاں، اور ابھی مجھے معلوم ہے ابھی آخر میں کیا اعلان کریں گے معلوم اللہ آئندہ بھی ان کو موقع دے یہاں پر آ کے بیان کرے معلوم ہے کہ جب ہارٹ کا بیمار ہے ڈائبٹیز ہے تو کہہ دیتے بھائی تو بیٹھ جا میں بیان کرتا ہوں سنتا رہے میں سنتا آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں وکیل صاحب آپ کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے بھائی یہ میرے بہت پرانے دوست ہماری زمبابوے کی دوستی بھائی ہرارے کی دوستی ہے ہاں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا وکیل صاحب سننا بہت اچھی بات ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہوا اور وہ بیچارہ ہسبند تھکا ہوا مولی اسماعیل آپ کی طرح نہیں تو میری طرح بھائی ایسا کوئی چہرہ بگڑتا میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہسبینڈ اتنا تھکا اتنا تھکا بیچارہ کرے تو کیا کرے اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میرے کو اوپر اٹھا لے آپ کو تو یہ جھنجٹ ہی نہیں ہے اس شوہر نے کیا کیا بیچارہ ہسبینڈ تھک گیا دعا مانگا اللہ میرے کو اوپر اٹھا لے تو عورت وہ بھی ہاں وہ اس نے کہا اس نے اسی تو, تو عورت نے بھی روتے روتے کہا اللہ میرے کو بھی اٹھا لے تو ہسبینڈ نے فوراً ہاتھ اٹھا اللہ میری مت سنی اس کی تو سنی بھائی سب خوش ہے نا برابر خوش ہے نا ہاں اس لیے مجھے جب کوئی کڑوی بات بولنی تو پہلے پورا ماحول فریش کرنا پڑتا ہے حضرت عمر ایک بات کہہ دو میرے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کسی کا مقام اب نہیں کہتے جاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں ہمارے نبی وہ نبی انگلی اٹھائے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے بولو سبحان اللہ ہمارے نبی وہ نبی انگلی سامنے بتائے اور اشارہ کرتے جائے تو ڈوبا ہوا سورج بھی آپ کے اشارے پر واپس آ جائے ہمارے نبی وہ نبی جو چہرہ اٹھائے اللہ آسمان سے پانی برسائے اور اللہ خود کہے میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھایا انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا ہمارے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پکی محبت کی تو اللہ نے ناممکن کو ممکن بنایا حضرت عمر جب سنو سنو واقعہ سنو حضرت عمر جب امیر المومنین بنے بولو کیا بنے امیر المومنین بائیس لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے حضرت عمر اکیلے بائیس لاکھ ٹوینٹی ٹو لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے حضرت سننا دوپہر کا وقت ہے چل چلاتی گرمی دوپہر کا وقت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور بالکل حضرت عمر اٹھنے کی تیاری کر رہے یعنی وقت ختم ہو گیا اب حضرت عمر جانے کی تیاری کر رہے بڑا مجمع بیٹھا اتنے میں تو کچھ لوگ آئے دوڑتے دوڑتے آئے کہا عمر عمر ہم برباد ہو گئے عمر امیر المومنین ہم برباد ہو گئے بہت عجیب ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کیا ہوا کیا ہوا اس طرح کے بہت سارے لوگ آئے انہوں نے آ کر کیا خبر دی مدینے کے جنگل میں آگ لگ گئی مدینے کے جنگل میں اور خبر تھی کہ مدینے کے جنگل میں اتنی زبردست آگ لگی ہے ایسی آگ لگی ہے کہ انہوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے اتنی زبردست آگ لگی ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ آگ لگتے لگتے شہر میں آئے گی تو ہمارے جھوپڑے ہمارے گھر برباد تباہ ہو جائیں گے عمر کچھ کرو وہاں وہاں مدینے کے جنگل میں آگ لگی اور آگ کو لگنے میں دیر نہیں ہوتی وہ فوراً آئے گی اور اس زمانے میں کوئی فائر بریگیڈ یا کوئی بمبا یا کوئی پانی والا تو کچھ ہوتا نہیں تھا کہا عمر آگ لگی کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے اور وہ لوگ کھڑے کہتے آپ بیٹھ گئے ارے کچھ بولو حضرت عمر کیا کرنا آہستہ کہ آگ بہت اور آگ کسی کا انتظار نہیں کرے گی ارے بولو کسی کا انتظار حضرت عمر تھوڑی دیر بیٹھے یوں مجمع میں دیکھا مجمع میں دیکھا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت دہیا کیا نام ہے یہ حضرت دہیا کے بارے میں لکھا ہے بہت خوبصورت صحابی بہت خوبصورت لمبے چوڑے ہٹے کھٹے صحابی حضرت عمر کی نظر پڑی کہا دہیا ادھر آؤ اب حضرت دہیا آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رومال اپنا رومال وہ دہیا کو دیا کہا یہ لے کے جاؤ وہ آگ لگی ہے نا جو آگ لگی ہے اس کو جا کے یوں مارو تو تو وہ آگ چلی جائے گی کیا کیا کیا دیا دیا دیا بولو دہیا کھڑے کھڑے کے رہے گا کہ اس سے کوئی آگ کو مارتا ہے ارے بھائی کپڑا ہے کپڑا اس کو آگ پہ ماروں گا اگر کپڑے کے ساتھ آگ لگ گئی تو سیدھا میرے اوپر آئے گی حضرت دہیا کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور دبدبا یوں آنکھیں اٹھا کر کہا دہیا کل تلت میں نے تم کو کہا نا جاؤ یہ کپڑا لے کر جاؤ اور آگوں کو مارو آگ چلی جائے گی اب حضرت دہیا نے سوچا ان کا دماغ بھی تو بہت گرم گرم رہتا ہے <laughs> وہاں آگ بھی تو بہت گرم گرم ہے <laughs> تو حضرت دیا نے وہ کپڑا لیا اور جو آئے تھے نا کہا چلو چلو چلو میرے ساتھ میں چلو کہاں پر آگ لگی چلو کہاں وہ لوگ جب چلے جب جنگل قریب آیا تو وہ سب کے سب ٹھہر گئے وہ سب کے سب ٹھہر گئے تو حضرت دہیا نے کہا ارے چلو میرے ساتھ میں چلو بھائی کچھ لوگ ساتھ میں ہوں گے تو کام آسان ہو جائے گا ارے تم بھی چلو ساتھ میں تو انہوں نے کیا کہا عمر نے رومال تم کو دیا ہے ہم کو تھوڑی دیا ہے وہ سب کے سب لائن میں کھڑے ہو گئے حضرت دہیا نے کہا یہ تو کھڑے ہو گئے حضرت دہیا پھر ہمت کر کے گئے او ہو حضرت دہیا فرماتے میرے پروردگار کی قسم ایسی آگ کے شولے پڑک رہے لیکن حضرت دہیا فرماتے کہ سمجھ میں تو کچھ نہ آیا لیکن میں نے رومال لیا اور یوں کیا کہتے ایک مرتبہ رومال کیا آگ پیچھے ہونا شروع ہو گئی بعض حضرت دہیا فرماتے پھر تو میری جان میں جان آ گئی حضرت دہیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری جان میں جان آ گئی میں رومان لے کر آگے بڑھتا گیا اور آگے آگے کرتا گیا اور آگ پیچھے پیچھے ہوتی گئی حضرت دہیا فرماتے سننا جملہ حضرت دہیا فرماتے میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ رومان سے آگ کو بھگا رہا ہوں یا چابک سے کوئی جانور کو ہانک رہا ہوں کہتے ایسا نہیں لگتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کپڑا ایسا لگتا کوئی چابک ہے اور میں جانور کو ہاک رہا ہوں اور حضرت دہیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو پیچھے کرتے گئے کرتے گئے جب دیکھا کہ آگ بہت پیچھے ہو گئی تو ہمت تو آ گئی نا حضرت دہیا نے یوں رومال لیا اور اللہ اکبر کہہ کر جو رومال پھینکا حضرت دہیا اللہ کی قسم وہ رومال زمین پر آتا اس سے پہلے خدا نے آگ کو بجھا دیا حضرت دہیا نے وہ رومال لیا بھائی رومال تھا آگ تو بجھ گئی آ کر باہر آ کر کہا کہ بھائی آگ واگ بجھ گئی حضرت دہیا رومال لے کر آئے راستے میں حضرت دہیا سوچنے لگے کہ یہ رومال واپس نہیں دوں گا بہت اچھا اس سے اچھی تعویذ کون سی ہوگی ہے یہ رومال تو حضرت دہیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا چلے آئے چلے آئے چلے آئے جب حضرت عمر امیر المومنین بیٹھے سارا صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا دہیا کیا معاملہ ہوا حضرت دہیا نے کہا عمر معاملہ بعد میں رومال پہلے مجھے دے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا لے لو حضرت دہیا نے رومال تو لے لیا پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کیا معاملہ ہوا حضرت دہیا نے جب داستان سنائی کہ کیا یہ رومال ہے جو میں بتاتا گیا اور وہ آگ چلتی گئی یہاں تک کہ جب رومال پھینکا تو ساری کی ساری آگ بجھ گئی تو سننا حضرت دہیا نے جب یہ ساری باتیں کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا مجھے موقع دے دو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں کتنی رکعت نماز پڑھو دو رکعت دو رکعت نماز پڑھی نماز کے بعد حضرت عمر جو روئے ہیں تو حضرت دہیا حیران ہو گئے کہا کوئی اور ہوتا تو خوشی کے مارے اچھل جاتا ارے کوئی اور ہوتا تو کہتے میرا رومال رومال کیسا پوری آگ کو بجھا دے ہوئے تو حضرت دہیا نے کہا آپ تو دو رکعت نماز پڑھ کے رو رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میں نے رومال تمہیں دیا مجھے معلوم تھا کہ رومال سے آگ نہیں بجھا کرتی لیکن میں نے جب رومال دیا تو یہ نیت کر کے دیا کہ اللہ اگر میں میرے نبی کے طریقے پر ہوں تو ان کے صدقے میں اس رومال کے ذریعے سے آگ کو بجھا دینا اے اللہ اگر میں محمد کے طریقے پر ہوں اور اللہ اگر محمد کی محبت میرے دل میں تو اس کپڑے کے ذریعے سے آگ کو بجھا دینا اور حضرت عمر کہتے میں نے یہ بھی کہا اللہ اگر میرے نبی کی محبت میرے دل سے کم ہو گئی میں نبی کے طریقے سے ہٹ گیا تو اللہ پھر اس رومال کو بھی جلا دینا آج تم رومال واپس لے کر آئے اس کا مطلب ہے کہ میں اب تک نبی کی محبت پر ہوں تو شکرانے میں دو رکعت نماز ادا کر ہوں میرے دوستو محبت ہو نا ہم کو محبت ہے نبی سے ہاں نہ بولو شروع سے تو ہاں بولے آ رہے ہو بولو نا بھائی ہے نا ارے بولو نا ہے نا ارے زور سے بولو گے ہے بھائی محبت ہے لیکن وہ محبت ہے جو نبی ہم سے مانگتے ہیں سب کی محبت بولو سب کی محبت پیچھے نبی کی محبت وہ تو ہے نہیں وہ نہیں ہے دیکھو نا داڑھی کا ہے دیکھو بیٹھے کچھ لوگ تو عجیب داڑھی بناتے ہیں ایسی چھوٹی سی پٹی بناتے ہو لوکنگ ہینڈسم لوکنگ اسمارٹ ہاں، چھوٹی سی پٹی اور پھر کہتا میں نبی سے بہت محبت کرتا ایک بھائی مجھے ملا اتنی پٹی سی داڑھی بنائی اتنی پٹی سی داڑھی بنائی تو مجھے کہتا ہے مولانا آپ کا بیان بہت اچھا بیان تو میں نے کہا میں تو ہر بیان میں داڑھی کا بولتا ہوں تو کہا مولانا اسی لیے تو میں نے رکھا تو میں نے کہا نے لاسٹ ایئر بیان سنا ایک سال میں اتنی داڑھی تو مجھے کیا کہتا ہے مولانا وہ داڑھی کا مطلب ہے کہ ایک سائن ہونا چاہیے ایک نشانی ہونی چاہیے یہ اتنی نشانی کافی ہے میں نے کہا جبریل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کے اترا ہوگا شریعت میں ہماری مرضی تھوڑی چلے شریعت میں کن کی مرضی چلے نبی کی محبت میرے دوستو آج ایک بات بتاؤں داڑھی رکھو رکھو گے انشاءاللہ میں دو بات بتا کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ ہاں داڑھی رکھو گے نا انشاءاللہ بہت پیاری بات ہمارے بزرگوں نے اور ایک بات اور بتا دوں ٹائم ہے نا ٹائم ہے ہاں جب ختم ہونے تو میرے کو سگنل دے دینا اس لیے کہ میرے کو یہ نہیں معلوم پڑتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا لیکن اتنی اتنا سمجھنا جو نبی کے طریقے پر ہوتا ہے نا اللہ ناممکن کو ممکن بناتا بناتا ہاں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سب نے نام سنا ہوگا خاص کر کے آپ نے تو سنا ہی ہوگا چونکہ آپ تاریخ وغیرہ پڑھتے رہتے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست اللہ کے ولی سننا جب جس کو کہتے کہ جو نبی سے محبت کرے نا اور اللہ کی قسم ایک بار محبت کے میدان میں آ جاؤ اللہ ہمارے ہاتھوں سے بھی ناممکن کو ممکن بنائے گا لیکن ایک بار وہ دل میں محبت پیدا کرو میرے پیاروں اللہ کی قسم نبی کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دعا کرو اللہ ہم سب کو محمد کا دیوانہ بنا دے ہوئے اللہ ہم سب کو مدینہ کی موت نصیب فرمائے آخری گھڑی آئے اللہ ہمیں مدینہ پہنچائے یہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ خطب الدین بختیار تھا کہ دو دن ہو گئے ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ان کی بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نام یاد رکھنا حضرت خواجہ قدب الدین انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا دو دن ہو گئے دو دن ہو گئے شام کا وقت ہے کسی نے کہا حضرت آپ کے یہاں مہمان آئے تو حضرت خواجہ قطب الدین نے سوچا میرے یہاں مہمان آئے تو کھانا تو ہے نہیں گھر میں لیکن پھر بھی باہر نکلے باہر نکلے تو ایک دو نہیں پینتیس آدمی آئے ہوئے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سب کو اپنے گھر میں بلایا پینتیس آدمی اور ان کو پوچھا کہ بھائی آپ لوگ سب ٹھیک ہے تو کہا ہاں، ٹھیک ہے لیکن صبح سے ہم نے کھانا نہیں کھایا سوچا کہ آپ کی خانقاہ میں کھانا کھا لے حضرت خواجہ قطب الدین نے کہا کہ ان کی خانقاہ میں کھانے آئے اور جن کی بیوی اور انہوں نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا لیکن کیا کرے کیا آ گئے مہمان آ گئے بیٹھ گئے حضرت خواجہ قطب الدین میرے دوستو آج بھی کتابوں میں واقعہ ایسا اچھلتا ہوا لکھا حضرت خواجہ قطب الدین اپنی بیوی کے پاس آئے بیوی کے پاس آئے کہا اپنی بیوی کو کہا کچھ خبر ہے باہر پینتیس مہمان کہا تھرٹی فائیو پینتیس مہمان وہ بیوی نے کہا ان کو کہو کہیں اور چلے جائے اس نے کہا ہم کو یہاں دو دن سے روٹی نہیں ملی آپ کو روٹی نہیں ملی وہ پینتیس کو کہاں سے روٹی ملے گی حضرت خواجہ دیکھو اللہ کا ولی کیسا ہوتا جب امت کا معاملہ آتا ہے تو کیسے سخاوت کا دریا بہاتا اللہ کے خود دو دن سے بھوکے ہیں حضرت خواجہ سے کہا اپنے گھر میں برتن تو ہے نا برتن تو کہاں برتن تو بہت پڑے ہوئے گھر میں بہت زیادہ برتن ہے کہاں سب مہمانوں کے آگے برتن لگا دو لگا دو سب مہمانوں کے آگے برتن اب حضرت خواجہ قطب الدین نے سب کو ایک لائن میں بٹھا دیا آگے سب کے پلیٹ اور برتن رکھ دی جب پلیٹ اور برتن ہو گئی تو بیوی اندر سے کہتی ہے یہ تو آپ مہمانوں کو اور ذلیل کرو گے اور ان کا انسلٹ ہوگا اس سے تو پہلے ہی کہہ دیتے چلے جاؤ یہ کیسا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ وہ دل ہے جس میں محبت آئی ہے تو محمد الرسول اللہ اور آج میرا نبی مجھے ذلیل نہیں کرے گا میرا خدا مجھے ذلیل نہیں کرے گا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سارے پینتیس مہمانوں کو آگے برتن اور سننا ہوئے کرتا پہنا تھا بھائی اس زمانے میں لمبا کرتا پہنا تھا وہ کرتے کی یوں آستین تھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی آستین کو یوں جھاڑنا شروع کیا میرے دوستو آج بھی لکھنے والوں نے لکھا آپ آستین کو جھاڑتے گئے اور گرم گرم روٹی ہر برتن میں گرتی گئی پورا سارے کے ساروں کے برطن میں روٹی آ گئی جب روٹی آ گئی تو حضرت خاجہ قطب الدین وہاں کنارے پر گئے اپنی دوسری آستین کو جھاڑنا شروع کیا دوسری آستین کو جھاڑتے گئے ہر پیالے میں سالن جمع ہوتا گیا سارے مہمانوں نے روٹی کھائی سالن کھایا اور کھانے کے بعد کہا اللہ کی قسم یہ کھانا زمین کا نہیں آسمان ہی کا ہو سکتا ہے میرے پیارے دوستو محبت آج میرے دوستو جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے آپ کو شاید برا لگے گا تو برا لگے تو میں کیا کروں بھائی میں کیا کروں میں کچھ نہیں کر سکتا رمضان کا مبارک مہینہ ہے میں اتنی بات ضرور کہوں گا میرے پیارے دوستو جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک نبی سے محبت کے میدان میں آیا نہیں ہے ایک بات آپ کو بتاؤں بہت پیاری بات ہے میں نے ایک دو جگہ سنا ہی بہت اچھی بہت پیاری بات ہے ایک ایگزامپل ایک ایگزامپل سننا یہ ایگزامپل ہمارے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اتنا اچھا ایگزامپل لکھا بھائی ایک عورت ہے اس کا سمجھو بارہ تیرہ سال کا لڑکا مر گیا اللہ سب کے بچوں میں برکت عطا فرمائے لیکن ایک ایگزامپل فار اونلی ایگزامپل ایک عورت ہے ماں ہے اس کا بارہ تیرہ سال کا بچہ بولو مر گیا کفن دفن سب ہو گیا رونے والے سب روئے لیکن آپ کو معلوم ہے ماں جیسا روتی ہے ویسا تو کوئی نہیں روتا ہوگا اب وہ ماں ایک مرتبہ کھڑکی پر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے اس لیے کہ اس کو یاد آتا ہے میرا بارہ تیرہ سال کا بچہ مر گیا کفن دفن ہو گیا وہ ماں کھڑکی پہ بیٹھ کے روتی ہے اتنے میں ماں نے دیکھا کہ ایک بارہ تیرہ سال کا بچہ جا رہا ہے کوئی اور بچہ جا رہا ہے یہ اس کو نہیں پہچانتی وہ اس کو نہیں پہچانتا کوئی اور بچہ جا رہا ہے تو وہ کیا کی عورت نے کیا کی کہا اے بیٹے اے بیٹے ادھر آ حالانکہ وہ ان کو نہیں جانتا وہ آ گیا کہا چل چل جلدی کھانا کھا کھانا کھا وہ عورت نے اس کو بہت اچھا کھانا کھلایا اس کو شربت پلایا اور اس کو کچھ پاؤنڈ بھی دے دیے کچھ پیسے بھی اس کو دے دیے وہ بچہ بولنے لگا میں آپ کو نہیں پہچانتا آپ میرے کو نہیں پہچانتی یہ کیوں کھلایا کیوں پلایا کیوں مجھے پیسہ کیوں دیا تو ماں نے کیا کہا ماں نے کہا مجھے معلوم ہے وہ عورت نے کیا کہا مجھے معلوم ہے تو میرا بیٹا نہیں ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں تیری ماں نہیں ہوں لیکن تیرے چہرے میں مجھے میرے بیٹے کا چہرہ نظر آیا تیرے چہرے میں مجھے میرے بیٹے کا چہرہ نظر آیا جتنا تھا سب میں نے تجھے دے دیا کھانا بھی دے دیا تو میرے پیارے دوستو قیامت کے میدان میں ہم جب اللہ کے سامنے جائیں گے اور داڑھی لے کر جائیں گے تو اللہ بھی تو کہے گا میرے بندے تیرے چہرے میں مجھے محمد کا چہرہ نظر آیا ہے کہے گا اللہ اللہ کہے گا نا اللہ جب ایک عورت کو اتنا رحم آ گیا اور اور اس نے معلوم نہیں کوئی بیٹے کو کتنا بہت دے دیا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے اللہ کہیں گے میرے بندے تو والا چہرہ لے کر آیا تیرے چہرے میں مجھے میرے محبوب کا چہرہ نظر آیا جہاں وہ ماں نے تو کھانا پینا لٹایا میں نے تو جنت تیرے قدموں پر نچھاور کر دی اسی لیے میرے دوستو یہی تو کوئی وجہ ہوگی وہ خواجہ مسجو نام سنا نا آپ نے سنا نا خواجہ مجزوب بہت بڑی کتاب ہے ان کے اوپر خواجہ مسجو رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر خواجہ مسجو رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے اپنی داڑھی پکڑتے تھے یوں داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے میری مغفرت ہو گئی ارے میری مغفرت ہو گئی ایک مرتبہ مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ داڑھی پکڑو اور مغفرت ہو جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا خواجہ مسجوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم میں ایسے تھوڑی داڑھی پکڑتا میں پہلے سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں قیامت کا میدان ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اللہ میرے پاس آئے گا اور اللہ پوچھے گا اللہ پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو میں اپنی داڑھی پکڑ کر کہوں گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں یہ صورت پر یہ صورت پر اللہ معاف کرے گا میرے پیاروں ارادہ کرو رمضان کا مبارک مہینہ ہے کریں گے انشاءاللہ اس کا ارادہ کرو کہ ہم نبی سے محبت کریں گے کریں گے میں ایک آخری روایت آپ کو سنا دوں بہت پیاری روایت سنا دوں اس لیے کہ دیکھو یہ روزے جو ہم نے رکھے ہیں نا اٹھارہ یا انیس گھنٹے کے ہاں تکلیف ہوتی ہے آدمی تھوڑا پریشان ہوتا ہے لیکن آج ایک حدیث سنا دو یہ حدیث سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہر آدمی بہت خوشی خوشی روزہ رکھے گا رکھیں گے نا انشاءاللہ بہت پیاری حدیث بھائی سب سمجھیں گے نا انشاءاللہ ایک بات تو ہوگا بھائی نبی سے محبت کریں گے بولو ہاں بولو کریں گے انشاءاللہ بلکہ ہم تو کہتے کرتے تھے کرتے ہیں اور قیامت تک لیکن وہ محبت کرو جو نبی ہم سے کریں گے بھائی اور کون سی محبت نبی چاہتے سب کی محبت پیچھے کر دے نبی کی محبت اور میرے دوستوں دیکھو آپ نے رمضان کے روزے رکھے آج بہت خوشی ہے میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں بلکہ ہر روزہ رکھنے والا میں آپ اللہ ہم سب کو مبارک کرے ایک بات آپ کو بتاؤں پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ ہمارے نبی کو معراج نصیب ہوئی ہاں بولو ارے پورا مجمع بولے نہ ہوئی نا معراج ہمارے آکاش آتے وہ معراج بہت لمبا واقعہ میں ہمارے نبی سدرا پر پہنچے ساتھ میں بولو ہمارے نبی کہاں پہنچے قرآن میں فرمایا عند صدرت المنتغا عند جنت المغوا ہید یغش صدرت ما یغشا ما زاغ البصر وما تغا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ پورا مجمع کہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچے وہاں بہت جلدی بتا رہا ہوں حضرت جبریل ساتھ میں کون ہے حضرت جبریل آپ کو معلوم ہے نے صدرہ جو سدرا ہے نا سدرا وہاں ایک بورڈ لگا ہے بورڈ کیا بورڈ لگا ہے المنتہا اینڈ اینڈ کا مطلب آگے کوئی جائے گا اسی لیے ہمارے نبی جب سدرا پر پہنچی اور دیکھا المنتہا تو ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اینڈ المنتہا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی جبرائیل کا اینڈ اینڈ ہے ہے ہے آپ آپ کی کی تو تو ابھی شروعات <laughs> کہ جبرائیل کا خیر وہ جب پر پہنچنے واقعہ سننا بہت عجیب حضرت جبریل علیہ السلاۃ السلام تھے کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کے رسول ایک فرشتے کی ملاقات کرنا ہے ایک فرشتے کی ملاقات کرنا تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کیوں ملاقات کرنا جب فرشتوں کا سردار میرے ساتھ ہو تو کسی اور فرشتے کی ملاقات کرنے کی کیا ضرورت ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا نانا ملکن بدیعن بہت انوکھا فرشتہ ہے آپ کو ملاقات کرنا تو ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے بلا بھائی سب کرنے والا کون اللہ حضرت جبرائیل نے حکم دیا ایک فرشتہ سبحان اللہ بولو کون آیا ارے بولو کون آیا ایک فر... فرشتہ نور ہی نور پیشانی سے نور کے قطرے ٹپکے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت شروع کی کس سے بات چیت شروع کی جلدی بولو رہے کس سے بات چیت شروع کی فرشتہ بات چیت میں اللہ کے رسول نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے ہاؤ اولڈ آ رہی ہو وہ فرشتے کو پوچھا تمہاری عمر کتنی فرشتے نے کیا جواب دیا حضرت آدم کے پیدا ہونے کے دو ہزار سال پہلے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا تھا اتنی لمبی عمر حضرت آدم کے پیدا ہونے کے دو ہزار سال پہلے ابھی تک تو ہمارے آقا ساسم نے کہا اتنے ٹائم سے کرتے کیا ہو ارے اتنی لمبی مدت تم کرتے کیا ہو وہ فرشتے نے کہا میں دو کام کر رہا ہوں بولو بولو ساتھ میں بولو کتنے کام کر رہا ہوں دو کام اللہ کے رسول نے پوچھا کون سے دو کام کرتے ہو کہا نمبر ایک میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک میں اللہ کی اور آپ کو بھی معلوم ہے فرشتے عبادت کرتے ہیں ارے بولو نا ہاں بولو نا جلدی جلدی بولو فرشتے تیئیسویں پارے میں تیئیسویں پارے میں اللہ نے لکھا کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے قرآن کریم میں لکھا فرشتے تو فرشتے نے کہا میں کتنے کام کرتا ہوں ساتھ میں بولو پورا مجمع بولے کتنے کام کرتا ہوں دو اللہ کے رسول پاک ساتھ میں پوچھا کون سے دو کام کرتے ہو کہا میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہا دوسرا کام کیا کرتے ہو کہا اس دن سے لے کر آج تک آپ کا انتظار کرتا ہوں اس کہ آپ کے بارے میں بہت سنا وہ فرشتہ کہتا آپ کے بارے میں میں میں نے اللہ سے بہت سنا آپ کا انتظار کرتا ہوں مجھے اجازت دو آج میں آپ کی پیشانی کو چوم لوں اللہ کے رسول نے فرمایا آ جاؤ میرے دوستو کیا گھڑی ہوگی جب وہ فرشتہ نے نبی کی پیشانی کو چوما خیر چوم لیا بات چیت ہو گئی جب وہ فرشتہ جانے لگا اور ہمارے نبی اوپر اٹھ جانے لگے تو فرشتے نے کیا فرمایا کہا میرے پیارے نبی ایک چیز بتاؤں آپ کو میں تو بہت لمبے زمانے سے ہوں ایک چیز بتاؤں اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ کہا دیکھو ادھر دیکھو ہمارے نبی کو فرمایا ادھر دیکھو جب ہمارے نبی نے دیکھا اسندوک الاخضر اتنا بڑا صندوق اتنا بڑا صندوق کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ کہاں سے لمبائی اور کتنی چوڑائی اتنا بڑا صندوق اور پورا کلر گرین صندوق الاغذر تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ, یہ کیا ہے وہ فرشتے کو پوچھا یہ کیا اس فرشتے نے کہا ایک زمانہ آئے گا آپ کی امت پر رمضان کا مہینہ آئے گا سننا سننا وہ فرشتے نے کہا ایک زمانہ آئے گا آپ کی امت پر رمضان کا مہینہ آئے گا آپ کی امت روزہ رکھے گی اور جس کا روزہ قبول ہوگا اللہ اس کا نام اس صندوق میں رکھ دے گا اللہ اس کا نام اس صندوق میں رکھ دے گا ہمارے نبی نے پوچھا جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام صندوق میں مطلب کیا وہ فرشتے نے کیا فرمایا اس فرشتے نے کہا میرے پیارے نبی آپ کی امت روزہ رکھے گی بھوکی رہے گی پیاسی رہے گی جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام صندوق میں ہوگا اور جس کا نام صندوق میں ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا یدخلون الجنہ بغیر حساب ولا کتاب دعا کرو وہ صندوق میں میرا اور آپ کا بھی نام آ جائے بہت قبولیت کی گھڑی ہے میرے دوستو یہ گھڑی جو ہے نا بہت پیاری گھڑی ہے ہم اللہ سے بہت دعا مانگے کہ اللہ وہ صندوق میں ہم غریبوں کا بھی نام پہنچا دے ہم فقیروں کا بھی نام پہنچا دے اس لیے کہ میرے دوستو حساب کتاب دینا ہمارے بس کی تو بات ہی نہیں ہے ارے حساب کتاب اللہ کو لینا اللہ نے نبیوں سے لے تو وہ بتاوے صحابہ سے لے تو وہ بتاوے اللہ ہم سے حساب کتاب لے تو ہم کیا بتاوے اس لیے ہم تو چاہتے صندوق میں نام آ جائے یہ انیس گھنٹے کا روزہ اللہ ایسا قبول کرے صندوق میں پہنچی اور بغیر حساب کتاب کے ہم سب جنت میں چلے جائے اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین میں آپ تمام کا بہت بہت شکر ادا کرتا ابھی دعا کریں گے انشاءاللہ بس میں آپ تمام کا بہت بہت شکر ادا کرتا آپ لوگ آئے بیٹھے سنے اور ہر سال اس طریقے سے آپ آتے ہو اللہ آپ کے جان میں مال میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے ایک ایک اور ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے میرے پیارے دوستو آپ سب کو معلوم ہے آپ سب کو معلوم ہے دیکھو آج جس کا بھی کلیکشن ہوگا ہوگا اللہ بہت مبارک کرے اللہ بہت برکت عطا فرمائے میں تو صرف ایک اپنا بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے پیاروں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹرسٹ ہے مجلس فیض سلیمانی آپ تو سب نام بھی جانتے ہیں اور ہمارے مفتی صاحب بار بار اس کا ذکر کرتے میں آپ تمام کا ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے آپ تمام کا یہاں کے ذمہ داروں کا یہاں کے متولیوں کا یہاں کے مسلیوں کا سب کا شکر ادا کرتا آپ کو بہت خوشی کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا کہ آپ کی مسجد سے جو پیسہ جمع ہوا یہ جو سال گیا اس سال میں پینتیس غریب بچیوں کے نکاح الحمدللہ مالے مالیگاؤں میں ہو گئے اس کا رپورٹ بھی آپ کو مل گیا ہوا پینتیس بچیوں کا نکاح ہوا اور آپ اگر میرے پیاروں یہ لوگ کچھ احباب آتے دیکھتے اگر آپ بھی آ کر دیکھو نا وہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ رونے والے ایسے روتے ہیں اور ایسی دعا کرتے کہ اللہ دینے والے کی مغفرت فرما دے میں تو کبھی کبھی ہمارے بھائی کو کہتا ہوں ہم یہاں پہ جمع ہے اور اللہ وہاں آپ کی مسجدوں میں مغفرت کی بارشیں برسا رہا ہوگا تو پینتیس بچیوں کے نکاح ہوئے الحمدللہ یہ ہمارا ٹرسٹ مجلس فیض سلیمانی کے انڈر میں یہ پینتیس بچیوں کا نکاح ہوا اور الحمدللہ میں آپ کا کتنا شکر ادا کروں کم کم ہیں میرے پیاروں دو سو پچیس قربانیاں ہوئی الحمد للہ دو سو پچیس قربانیاں ہوئی اور بھی آپ نے ہمارے مدرسے کو اس لیے کہ ہمارا جو مدرسہ ہے اب تو ایسا مدرسہ ہے کہ مجھے کوئی کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلیک برن والے لیسٹر والے اسکاٹ لینڈ والے معلوم نہیں کون کون ہے اس لیے کہ ہمارا جو مدرسہ ہے وہ بالکل کیم اور کوسمبا آپ یہ گجرات والے سب جانتے ہیں کیم اور کوسمبا اس کے بالکل بیچوں بیچ اور ہائی وے ہے اور الحمد للہ آپ لوگوں کا اللہ کا کرم اور آپ لوگوں کے یہ محنتیں آج بہت خوشی کے ساتھ کہنا پڑتا ہمارا پہلا سال بخاری کا تھا الحمدللہ چوبیس بچوں نے بخاری پڑھ کر عالمیت کی سند حاصل کی چوبیس بچے عالم ہوئے سات بچے قاری ہوئے آٹھ بچے حافظ قرآن ہوئے اور میرے دوستوں اور بھی آپ نے جو سپانسر دیے وہ بھی چلے جا رہے اللہ تعالیٰ یہ حافظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے یہ کسی کو حفظ کرا دینا حفظ کرانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ابھی کچھ روز پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں قیامت کے میدان میں بہت لمبی روایت ہے میں صرف اتنا بتاؤں قیامت کے میدان میں اللہ ایک حافظ کو بلائے گا گا اللہ ایک حافظ کو بلائے گا اور کس طرح بلائے گا معلوم اللہ حافظ کو کیسے بلائے گا اللہ حافظ کو کہے گا آ جا جنت میں آ جنت میں آ جب وہ حافظ جنت میں جاتا ہوگا تو اللہ چاروں طرف فرشتوں کو کہے گا حافظ اپنا قدم اٹھاتا جائے تم اپنی زبان سے اس کو سلام کرتے جاؤ سارے فرشتے سلام کریں گے اور جب حافظ جنت میں آئے گا نا جنت میں آئے گا اللہ کہیں گے فرشتوں اب سلام مت کرنا تو حافظ سوچے گا سلام مت کرنا کیوں سلام نہ کرے تو اللہ فرمائیں گے اب یہ لوگ سلام نہیں کریں گے اب پیدا کرنے والا خدا تجھے سلام کرے گا اور میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا جب حافظ جنت میں انٹر ہوگا نا انٹر ہوگا اللہ اس کو ایسے جنت میں اوپر بالا خانہ ہوگا اللہ کہیں گے نیچے دیکھ تو جب وہ حافظ ہوں نیچے دیکھے گا نا او ہو نیچے آگ لگی ہوگی آگ کوئی جلتا ہوگا کوئی مرتا ہوگا کسی کی آنکھ پھوڑی جاتی ہوگی کسی کا جبڑا پھاڑا جاتا ہوگا او ایسے سب پر کسی کو کسی کو پیشاب پلایا جاتا ہوگا ہاں کسی کو خون پی پلایا جا تو وہ حافظ گھبرا جائے گا کہے گا اللہ یہ کیا اللہ کہیں گے یہ سب جہنمی ہے تو حافظ کہے گا اللہ مجھے کیوں لایا اللہ کیا فرمائیں گے تیرے سینے میں میرا قرآن ہے تو دیکھ کسی کو پہچانتا ہے تو دیکھ کسی کو وہ کہے گا ہاں ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں میں اس کو پہچانتا ہوں اس کو اللہ کہیں گے میری عزت کی قسم تو اشارہ کرتا جا میں اس کو بھی جنت میں پہنچاتا جاؤں ہاں، گا میرے پیارو یہ یہ مدرسہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے تو میں آپ تمام کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ اپنی زکوٰۃ صدقہ خیرات فطرہ جتنا ہو سکے ہمارے بھائی تک مجھ تک یا اٹھائیسویں روز اٹھائیسویں روز ہے کون اٹھائیسویں روزے کو ہمارے ٹرسٹ کا بھی کلیکشن ہے اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ہماری ماں بہنیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی جو بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا دعا کرو اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے تو میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طریقے سے میرے دوستوں ایک بات کہوں گا میں خود بھی بیمار چلتا ہوں آپ دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرمائے اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے جو پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور میں میرے دوستو بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا نام یاد نہیں رہتا لیکن میں یہ کہوں گا امت میں جتنے بھی مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے آمین واخر ان الحمد للہ رب العالمین دعا بعد بھائی سب بالکل توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگے بہت قبولیت کی گھڑی ہے گردن چکا دے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغذی لنا بها جمیع الحاجات وتطاہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما اللہم ان إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت وشدائد الموت اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من عذاب القبر اللهم أجرنا من عذاب الحشر اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا الله امر غناكم عفوا الله امر غناكم عفوا الله بہت بڑے گنہگار अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार بہت بڑے گنہگار बहुत اے اللہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہ گار ہے اے اللہ بھلے ہم لاکھ گنہ گار صحیح مولا ہم لاکھ گندے صحیح مولا لیکن اللہ یہ گھڑی جو ہے بہت قبولیت کی گھڑی ہے مولا اے اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ یہ تیرا گھر ہے مولا اس گھر میں کتنے رکو ہوئے کتنے سجدے ہوئے کتنے رونے والے روئے اللہ اس گھر کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ اے مجمع بہت پیارا مجمع بیٹھا ہے اے اللہ معلوم نہیں ہے مجمع میں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے سناٹے میں بل بلاتا ہوگا اور تجھے اس کا رونا پسند آتا ہوگا اللہ آج اسی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ اے مجمع میں سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے اللہ مجمع میں سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے اور جب کوئی بوڑھا روتا ہے اے اللہ تو آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے اسے کہہ دو رونا بند کرے مجھے آسمانوں پر شرم آتی ہے اللہ ایسے بڑھے بھی یہاں پر موجود ہیں اللہ یہ مجمع میں حافظ قرآن بیٹھے ہیں عالم قرآن بیٹھے ہیں قاری قرآن بیٹھے ہیں اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ یہ تو ایسی قبولیت کی گھڑی ہے کہ تجھے بہانہ بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اللہ بغیر بہانے کے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں بغیر بہانے کے معاف فرما دے اے اللہ تیرا احسان تیرا کرم ہے مولا تو نے ہمارے کتنے گناہ دیکھے اللہ زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں کہ تو نے ہمیں بھوکا سلایا ہو اللہ تو نے ہمیں پیاسا تڑپایا ہو اللہ تو نے ہمارے بدن سے کپڑے اتارے ہو اے اللہ اللہ تو چاہتا تو روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے سے تڑپا سکتا تھا اللہ تو چاہتا تو پانی کے کترے کترے سے تڑپا سکتا تھا اے اللہ تو نے بہت دیا مولا اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ بہت مبارک گھڑی ہے مولا قبولیت کی گھڑی ہے مولا یہ وہ گھڑی ہے کہ تو نے ہمارے نبی سے فرمایا تیرا امتی روزہ رکھ کے غروب سے پہلے جب مجھے پکارے گا میرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا اے اللہ ہمارے اور تیرے درمیان اس وقت کوئی پردہ نہیں ہے مولا اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا ہم گنہ گار ہیں مولا ایک گنہ گار جب اقرار کرتا ہے اللہ ایک مجرم جب اقرار کرتا ہے کہ میں گار ہوں اللہ دنیا والے بھی اس پر ترس کھاتے ہیں اے اللہ تو تو ارحم الراحمین ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے اللہ ہماری والدہ کی عمر میں برکت عطا فرما سب کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما تندرستی عطا فرما صحت عطا فرما ان کے سائے کو ہمارے سر پر تادر قائم و دائم فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے عمر میں برکت عطا فرما ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اے اللہ بہت تکلیف اٹھائی ہے مولا ہمارے ماں باپ نے بہت تکلیف اٹھا کے ہمیں بڑا کیا ہے مولا اللہ ہم اس کا اجر کچھ نہیں دے سکتے مولا ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے مولا رمضان کی مبارک گھڑی میں ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ بغیر حساب کتاب انہیں جنت کے فیصلے آتا فرما اے اللہ اس مجمع میں بہت سے ایسے بیٹھے ہیں کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا اے اللہ معلوم نہیں کیا کیا دل پر گزرتی ہوگی جب ماں یاد آتی ہوگی جب ابا یاد آتے ہوں گے اللہ وہ دن بھی کیسا دن ہوگا جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا اللہ ماں ماں وہ ماں تھی جو ہنستی تھی تو گھر باغ باغ ہو جاتا تھا اے اللہ باپ ایک مرتبہ کندھے پر ہاتھ رکھتا تھا تو ساری تھکن دور ہو جاتی تھی اے اللہ اے اللہ بہت مبارک گری ہے مولا ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے اللہ ان کی قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دے اے اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے اور اللہ قیامت میں ان کو ہم سے راضی کر دے اللہ قیامت میں ان کو ہم سے راضی کر دے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے جن کا ہم پر حق ہے جو محسنین اللہ پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اللہ پیارے نبی نے جو خیر مانگی ہے وہ سب خیر ہمیں عطا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ان اللہ و ملائکتہ علی النبی یا العالنبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سید سيدنا مولانا محمد وعلى آل